یہ مسئلہ حیات النبی اس زمانے میں انتہائی نامناسب غیر پسندیدہ اور غیر ضروری مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور پھر اس کو عقیدے کے ساتھ جوڑنا یہ اس کو کیا کہا جائے بس وہی اصول سامنے رکھو کہ عقیدے کی بنیاد یا حدیثی یا قرآن پر ہوتی ہے یا حدیث متوادر پر ہوتی ہے اور یا امت کے اجماع پر ہوتی ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ معارف القرآن کس کی کتاب ہے جی مفتی شفیع صاحب کی اور وہ کون ہیں حیاتی ہیں یا مماتی ہیں حیاتی ہیں ٹھیک ہے نا مماتی تو نہیں ہے اچھا انہوں نے کیا دیکھا ہے حیات النبی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے کہاں ملتی ہے جی تو حیات کون سی ہو گئی برزخ جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے اس میں مومن و کافر یا ساد و فاسق میں کوئی تفریق نہیں لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے کچھ مخصوص درجے انبیاء و صادقین کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں باہمی تفاضل ہے اس مسئلے کی تحقیق پر علماء کے مقالات و تحقیقات بے شمار ہیں لیکن ان میں سے جو بات اقرب عید کتابی و سننا ہے ان میں سے جو بات اقرب عدل کتاب و سننا ہے اور شبہار سے پاک ہے اس کو سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں واضح فرمایا ہے اس جگہ اسی کو نقل کرنا کافی معلوم ہوا جس کو حضرت تھانوی رحم اللہ کی تحقیق کو وہ کیا ہے ایسے مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے شہید کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مر گیا یہ کیا ہے صحیح اور جائز ہے لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی مور سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے وجہ اس کی یہ ہے کے بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گونا امتیاز ہے یعنی حیات کون سی ہے برزخی ہے عنصری یا دنیاوی نہیں ہے لیکن دوسرے عام مردوں سے وہ کیا ہے نسبتاً زیادہ مضبوط ہے اور قوی ہے اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اور سے اوروں سے قوی ہے جیسے انگلیوں کے اگلے پورے اور ایڑی یعنی انسان کے پیر جو ہیں تو انسان کی انسان کے پیروں کے آگے انگلیاں ہوتی ہیں اب انگلیوں کو جتنی تیزی سے زندگی کے اثرات محسوس ہوتے ہیں ایڑی کو اتنی تیزی سے محسوس نہیں ہوتے زندہ دونوں ہیں لیکن ایک کو زیادہ اثرات مخصوص ہوتے ہیں اور دوسرے میں اس درجے کے نہیں ہوتے اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں لیکن انگلیوں کے پوروں میں حیات کے آثار احساس وغیرہ بہ نسبت کے زیادہ ہیں اسی طرح شہدا میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسدی ظاہری تک بھی پہنچا ہے کہ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوس ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا یعنی وہ مٹی نہیں بنتا اور ختم نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سازم رہتا ہے جس طرح کہ زندہ انسان کا بدن صحیح رہتا ہے اور مٹی میں رہنے سے وہ گل سڑتا نہیں ہے ختم نہیں ہوتا مٹی نہیں بنتا تو اسی طرح شہید کا جسم جو ہے وہ بھی محفوظ ہوتا ہے جیسا کہ احادیث اور مشاہدات شاہد ہیں بس اس امتیاز کی وجہ سے شہدا کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی مگر احکام ظاہر میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں ظاہری احکام میں ان کو مردہ ہی کہا جائے گا ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی ایک امتیاز اور قوت رکھتے ہیں یعنی عام اموار سے شہید حیات برزخی میں بڑھ گئے اور انبیاء شہیدوں سے حیات برزخی میں بڑھ گئے یہاں تک کہ سلامتی جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں ہے حیات برزخی لیکن کچھ آثار ایسے ہیں کہ ان کا تعلق دنیاوی احکام سے بھی جڑ جاتا ہے مثلا یہ کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور ان کی بیویاں شادیاں نہیں کر سکتی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا یہ جی حوالہ ولا تقول في سبيل الله اموات صفحہ نمبر تین سو ستانوے اور جلد نمبر ایک ٹھیک ہے یہ کون سی کتاب ہے معارف الحدیث اور کن کی لکھی ہوئی ہے مولانا منظور نعمانی صاحب اللہ کی جو دیوبند کے فاضل ہیں شاہ صاحب کے شاگرد ہیں اور ہمارے اکابر میں سے ہیں اور اہل بدعت کے خلاف ان کی بہت زیادہ قربانی ہے شیعوں کے خلاف اور بریلیوں کے خلاف یہ معارف الحدیث نمبر چار صفحہ دو سو چورانوے اس میں وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر میں بلکہ تمام انبیاء علیہ وسلم کا اپنی منور قبور میں زندہ ہونا جمہور امت کے مسلمات میں سے ہے اگرچہ حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے اگرچہ حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے اور روایات اور خواص امت کے تجربات سے بھی یہ ثابت ہے کہ جو امتی قبر مبارک پر حاضر ہو کر سلام عارض کرتے ہیں آپ ان کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ایسی صورت میں بعد وفات آپ کی قبر پر حاضر ہونا اور سلام عرض کرنا ایک طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور بالمشافہ مشافہ سلام کا شرف حاصل کرنے ہی کی صورت ہے اور بلا شبہ ایسی سعادت ہے کہ عہد ایمان ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یعنی نفس حیات ثابت ہے اور کیفیت حیات کیا ہے مختلف فی یہ بھی سمجھ میں گئی اچھا حیات اور ممات کی جو بنیاد ہے وہ مولانا سرفراز خان صفد الرحم اللہ کی تحقیق ہے جو لوگ اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں ان کا سارے کا سارا بنیاد جو ہے وہ مولانا سرفراز صاحب رحم اللہ کی تحقیقات ہیں اور ان کے علوم ہیں اور جو اپنے آپ کو مماتی کہتے ہیں انہوں نے بظاہر انہی کے مقابلے کیے ہیں اور ان کے مقابلے میں کتابیں لکھی ہیں بلغت الجیران وغیرہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں تو یہاں میں آپ کو ان کی تحقیق ذرا سنا دیتا ہوں یہ کون سی کتاب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تبرید النوازر فی تحقیق الحاضر و ناظر اور کن کی لکھی ہوئی ہے مولانا سرفراز خان صفدر اللہ کی صفحہ نمبر ایک سو انہتر ون سکس نائن اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ مسلط وسلام کی قبر اور بر زخم زندگی حق ہے حضرات انبیاء کرام علیہ مسلط وسلام کی قبر اور بر زخمی بر حق ہے تو کون سی حیات ہوئی دنیا ہوئی یا برزخی ہوئی برزخی ہوئی کون کہتے ہیں حیاتیوں کے امام کہتے ہیں مولانا سرفراز صاحب کے یہ الفاظ ہیں امام بحقی رحم اللہ نے ایک حدیث اس مضمون کی اس پر نقل کی ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری جن نمبر چھ صفح تین سو باون میں اور حافظ صحابی رحم اللہ القول البیدی صفح ایک سو سولہ میں اس کی تصحیح کرتے ہیں نیز علامہ صحابی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ نق نمین و نصق بے ان صلی اللہ علیہ وسلم یور ذکو فی قبری ہی و انجس رح الشریف لتاز ولجماع اعلیٰ حیدا القول البدی صفحہ ایک سو پچیس ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے وہ رزق کہاں کا ہے جنت کا ہے دنیا کا نہیں ہے اور آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھاتی اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک فر رفیق العلی مع ارواح الانبیاء ومع هذا فلها اشراف على البدن واشراق وتعلق به بحيث يرد السلامہ علام علیہ زیاد المعاد جد نمبر دو صفح انچاس حضرات انبیاء کرام علیہ مسلط وسلام کی ارواح کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں ہے آپ کی روح مبارک لیکن مع ہذا آپ کی روح مبارک کا بدن مبارک کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے ساتھ ربط ہے جس کی وجہ سے آپ سلام دینے والے کا جواب دیتے ہیں صاحب روح المعانی جد نمبر بائیس صفحہ نمبر چھتیس میں اور علامہ سبکی رحم اللہ شفاء صفحہ نمبر ایک سو ایک سو تیرالیس میں تشریح کرتے ہیں کہ یہ قبر کی زندگی تمام احکام میں دنیاوی زندگی کی طرح نہیں تمام احکام میں دنیاوی زندگی کی طرح نہیں اور سب دنیاوی احکام اس پر مرتب نہیں ہوتے مثلا جیسے دنیا میں دنیاوی کھانے اور پانے کی پانی کی ضرورت تھی وہاں بھی ایسا ہی ہو وغیرہ وغیرہ بلکہ وہ اس طرح نہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی علم اور سما وغیرہ ادراکات میں دنیاوی زندگی کی طرح ہے علم میں اور سماعی سلام میں ان میں وہ کس کی طرح ہے دنیاوی زندگی کی طرح جس طرح دنیاوی زندگی میں ہم کسی کے بار سنتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر جا کر جو آدمی سلام پڑھتا ہے تو آپ اعتبار علم کے اس کو اس طرح جانتے بھی ہیں اور ان یعنی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا فلاں امتی ہے اور آپ اس کے بار سنتے بھی ہیں اور پھر اس کو جواب بھی دیتے ہیں اور اسی کے بارے میں صبح کی رحم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں فلاشک کا انجاد کا ثابت شفا اسقام صفحہ نمبر ایک سو تیرالیس جو حضرات قبور میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے قائد ہیں ان کی مراد بھی دنیاوی زندگی سے صرف یہی زندگی ہے کہ صلاۃ و سلام وغیرہ کا عند القبر سما ہے یہ کس کے الفاظ ہیں مولانا سرفراز صاحب رحم اللہ کے اور جسم مبارک کے ساتھ روح کا قوی تعلق ہے ان کی مراد دنیا کی یہ فانی اور گھٹیا زندگی اور پابندی اور تکلیف کی زندگی ہرگز ہرگز نہیں جیسا کہ بعض حضرات کو یوں ہی بلا وجہ شبہ ہوا ہے یعنی وہ اس کی دنیاوی زندگی کی نفی کرتے ہیں آگے یہ کہتے ہیں یہ خیال رہے کل و نفسن الموت اور ان نقم و ان نہ افعمت فہم الخالدون وغیرہ آیات کے تحت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات قطعا ثابت ہے قطعا یعنی یقیناً ثابت ہے مگر اس کے بعد جو اعلیٰ اور ارفع زندگی قبر مبارک میں اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے جیسا کہ وہ درجہ بدرجہ زندگی شہدا اور عام مؤمنین بلکہ گفار اور وسعت کو بھی دیتا ہے وہ حق اور ثابت ہے کسی صحیح عقلی یا نقلی دلیل سے اس کی نفی ثابت نہیں ہے یہی حضرات اکابرین علماء دوبن کثر اللہ تعالی جماعت کا عقیدہ ہے المحنت المفند صفحہ نمبر تیرہ وغیرہ آگے فرماتے ہیں کہ خود بے وقت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ سماعی موتا کے اختلافی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں مگر انبیاء علیہ السلام کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں اسی وجہ سے ان کو مستثنا کیا ہے اور دلیلی جواز یہ ہے کہ فقہ نے بار سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعتی مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے بس یہ جواز کے واسطے کافی ہے فتح رشیدیہ حصہ اول صفحہ نمبر ننانوے اور دوسرے مقام پر مسئلہ سماعی موتا اور بحرمت فلاں وغیرہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اسی وجہ سے مستثنا کیا کہ ان کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں اور تیسرا یہ کہ دعا مانگے الہی بحرمت فلاں میرا کام پورا کر دے یہ بالاتفاق جائز ہے اور تمام شجروں میں موجود ہے تمام شجروں میں یعنی صوفیہ کے جو شجرے ہوتے ہیں وہ مراد ہیں فتح رشیدیہ حصہ دوم صفحہ نمبر آٹھ اب آگے سنو جو بات میں کہہ رہا ہوں اور جس کا رونا میں رو رہا ہوں وہ مولانا بھی رو رہا ہوں اس کا کہتے ہیں کہ صد افسوس ہے کہ اس نازک دور میں جب کہ عیسائیت اور پرویزیت کمیونزم اور دہریت اور قادیانیت وغیرہ حضرات صحاب کرام رضی اللہ عنہم اور آئم اسلام رحمہ اللہ اور عہد حق سے برزنی اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے منصوبے کر رہی ہیں تو اپنی ہی جماعت میں تو اپنی ہی جماعت میں حیات النبی کا مسئلہ تشدد و افتراق کا ذریعہ بن رہا ہے سن رہے ہو یعنی وہ کسی کو کافر نہیں کہہ رہے کہ یہ حیاتی ہے تو کافر ہے یا یہ مماتی ہے تو کافر ہے بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی جماعت کے بندے ہیں اور اس مسئلے میں کیا کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں اور ایک ہی مادر علم کے پستانوں سے شیر روحانیت پینے والے جو حیاتی ہیں وہ بھی دیوبند کے فاضل ہیں جو مماتی ہیں وہ بھی دیوبند کے فاضل ہیں دونوں دیوبند کے فاضل ہیں دونوں روحانی طور سے وہاں کے دودھ پیا ہوا ہے اور ایک ہی مادر علم کے پستانوں سے شیر روحانیت پینے والے ایک دوسرے سے بعید اور متنفر ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ایک چھوٹا سا طائفہ اپنے اکابر کے مسلک اور واضح عبارات کی غلط اور بیجا تعویذیں کرتا ہے فعید اللہ مشتقہ راقم ہیچ مداں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر فریقین یعنی حیاتی اور مماتی دونوں اگر فریقین ایک دوسرے پر مداہن اور متشدد ہونے کی بدگمانی سے بالا تر ہو کر مسئلہ کو مسئلہ کو کی حیثیت سے سمجھنا اور حل کرنا چاہیں اور ضد اور ذاتیات کو درمیان میں نہ لائیں اور قرآن کریم اور حدیث شریف کی روشنی کے بعد حضرات اکابر کے دامن علم و تحقیق سے وابستہ ہو کر استدال احتجاج کریں تو کوئی معقول وجہ نہیں آتی کہ مفاہمت کی کوئی راہ نہ کھلے ورنہ یہ خدیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی اور اپنی ہی جماعت کی و اصلاح کا سارا زور اور قوت خود اپنوں ہی کے کے خلاف خلاف صرف ہوگی ایک دوسرے استعمال ہوتے رہیں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا اور علم و عمل اور تقوا وغیرہ کی یہ آہینی دیوار جو دشمنان اسلام کی پریشانی کا سبب تھی خود پاش پاش ہو کر فتحبری حکم کا مصداق ہو جائے گی اور اس شعر کا مفہوم پورا ہوگا آگے لگتے ہیں کہ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو غضب ہے وہ میری ہستی کو یوں برباد کرتے ہیں بٹاتے ہیں مجھے غیروں کے دل کو شاد کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یہ ہے مسئلہ حیات النبی اب سمجھ میں آ گیا پورا تو آئندہ تو اس مسئلے میں کبھی نہیں گے جو کہ میں اگر کسی نے اسلام کی خدمت کرنی ہو تو اس کو چاند کے مسئلے سے ایسے بچنا پڑے گا جیسا کہ وہ پوئزن سے پاخانے سے شراب سے اور خنزیر سے بچتا ہے یہ میری رائے ہے اور پاکستان ہندوستان وغیرہ میں خصوصاً پنجاب میں جس نے دین کی خدمت کرنی ہو اور اس کی نظر عالمی سیاست پر ہو اور ملکی سیاست پر ہو اور حالات پر ہو تو اس کو مسئلہ حیات النبی میں الجھنے سے اسی طرح بچنا ہوگا ورنہ تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اب بار سمجھ میں آ گئے چلو